السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹری ایبسٹریکٹ بلکہ binary tree abstract data type کے میتھڈس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور یہ گفتگو فی الحال ہم ایک ٹری نوڈ کے بارے میں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر ایک ٹری نوڈ ہو تو وہ کون سے میتھڈس ہمارے پاس ہونے چاہیے جو کہ اس ٹری نوڈ پہ آپریٹ کریں یا اس ٹری نوڈ سے انفارمیشن لا کے ہمیں دے سکیں یا ہم اس ٹری نوڈ میں وہ انفارمیشن ڈال سکیں وہ میتھڈس تھے کہ اگر وہ نوڈ ہے تو اس کا پیرنٹ کون سا ہے اس کا بردر کون ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اس کا لیفٹ چائلڈ اور رائٹ right چائلڈ کیا ہے اس میں انفارمیشن کیا موجود ہے البتہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو میں یہ کہنا نہیں شروع کیا تھا کہ یہ جو ٹری نوڈ ہے یہ ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے یہ کاروائی ہم ہمیشہ اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جب ہم بناتے ہیں تو ہم شروع میں بات یہ کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈیٹا اسٹرکچر یا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے یہ ہمارے لیے کیا کرے گا یہ نہیں ہم شروع میں ہی کہنا شروع کر دیتے کہ یہ کیسے کرے گا وہ بات کی بات اور وہاں پہ ہم امپلیمنٹیشن پہ جب پہنچتے ہیں تو بلکہ ہم چھپ کے بات کرتے ہیں کہ چلو اس کی امپلیمنٹیشن ہم کسی کلاس کے اندر چھپا دیتے ہیں کہ جو اس ڈیٹا ٹائپ کو استعمال کرنا چاہے اس کو اس کی فکر نہ ہو کہ بھئی یہ اندر کیسے کام کرتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ڈیٹا ٹائپ اپنے بہیویئر کے لحاظ سے اس کی جو کاروائی ہے یا اس کی جو رسپانس ہے وہ ٹھیک نہیں مثلا وہ بہت زیادہ وقت لینے لگ پڑتا ہے تو پھر جو استعمال کرنے والا ہے وہ بھی اس طرح فکر مند ہوگا کہ بھئی آخر اندر یہ کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا وقت درکار ہے یہ باتیں ہم کریں گے جب ہم اس ٹری ڈیٹا سٹرکچر کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے لیکن فی الحال ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر یا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے وہ میتھڈز جو کہ ہمیں کارآمد ثابت ہوں گے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے یہ گفتگو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی آئیے اب اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں لیکن یاد دہانی کے لیے there there are a number of operation can be define on a binary tree یہ باتیں ہم پچھلے لیکچر کے بالکل آخر میں کر رہے تھے اور وہاں پہ یہ تھا کہ if p is pointing to node in an existing tree یعنی کہ فرض کریں کہ ٹری جو ہے وہ بن چکا ہے اور اس کے اندر ایک نوڈ موجود ہے ہم اس نوڈ سے کیا لینا چاہیں گے یا اس نوڈ پہ ہم کیا کرنا چاہیں گے وہ چند ایک میتھڈز یہ سامنے آپ کے left p return point pointer to the left subtree right p returns to the right subtree parent p returns the father of p brother p returns brother of p info p returns content of the node یہ تو وہ میتھڈس تھے جس پہ ہم نے آخری لیکچر کی کاروائی مکمل کی تھی البتہ ہمیں چند ایک اور میتھڈس کی بھی ضرورت پیش آئے گی وہ کچھ یوں ہیں in order to construct binary tree the following can be useful یعنی کہ آخر ہمیں یہ بائنری ٹری بنانا پڑے گا تو اس بنانے کے لیے ہمیں کچھ میتھڈ درکار ہوں گے جو یہ ہیں set left comma x creates the left child node of p and the child node contains the info x set right p comma x creates the right child node of p child node contains the info x اب یہ میتھڈس ہمارے پاس موجود ہیں کچھ جو ہیں وہ نوٹ کی انفارمیشن دلانے کے لیے اور کچھ جو ہیں وہ ٹری بنانے کے لیے چلیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ ہم ٹری بنا سکتے ہیں اس میں انفارمیشن ہم ڈال سکتے ہیں لیکن بات وہیں آتی ہے کہ آخر ہمیں یہ ٹری بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئے گی اور اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا ٹائپ ہے تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک ہم کرتے رہے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں اس کے استعمال کی خاطر ہم مثالیں لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان مثالوں سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر یا یہ جو ڈیٹا ٹائپ ہم نے بنایا ہے اور اس کے جو میتھڈ ہم نے سوچے ہیں اس سے کوئی پروگرامنگ اسائنمنٹ کوئی اپلیکیشن یا کوئی ایسی ایسی صورتحال جس میں ہمیں کچھ ڈیٹا کو مینوپولیٹ کرنا ہے ہمیں اس میں آسانی ہوگی ہمیں جواب جلدی ملے گا تو آئیے ایسی مثال ہم اس ٹری کے بارے میں بھی کرتے ہیں بلکہ ہم کئی مثالیں کریں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹری ڈیٹا ٹائپ کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں تو اس سے یہ بھی صورتحال سامنے آئے گی کہ ہم کچھ الگریدمس بھی بنانا شروع کر دیں گے یعنی کہ وہ پروسیجرز بھی بنانا شروع کر دیں گے جو صرف یہ نہیں دکھائیں گے کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کیسے ہوتا ہے بلکہ وہ میتھڈ جو ہے وہ خود اپنی کچھ افادیت رکھتا ہوگا اور یہ میتھڈز آپ اس ڈیٹا اسٹرکچر سمیت استعمال کر سکتے ہیں اپنی ایپلیکیشن میں جہاں پہ آپ کو ایسی ضرورت پیش آئے گی تو ایک ایپلیکیشن اس طرح سامنے آئی کہ uh binary tree is a useful data structure when two way decisions must be made at each point for example suppose we wanted to find all duplicates in a list of numbers یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں چودہ پندرہ چار نو سات اور یہ چلتے جاتے ہیں آخر میں چودہ اور پانچ ہیں یہ چند نمبر ہے البتہ اگر آپ ان کو دیکھیے تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ اس میں کچھ نمبر جو ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں یعنی چودہ جو ہے وہ شروع میں بھی ہے اور دیکھیے کہ بالکل آخر میں بھی ہے چار بھی ہے اور پھر بیس سے پہلے دوبارہ چار آ جاتا ہے اب یہ نمبرز جو ہیں یہ نمبرز آپ کے پاس کس وجہ سے آئی یہ بھی آپ مثال کے طور پہ سوچ سکتے ہیں کہ فرض کریں یہ رول نمبرز ہیں یا ووٹرز لسٹ ہے یا کوئی اور ٹیلیفون نمبرز ہیں کوئی ایسی صورتحال سوچے جس میں آپ کے پاس نمبرز آ رہے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈپلیکیٹ تو نہیں آیا یہ نمبر آپ کے پاس ایک ایک ایک کر کے آ سکتے ہیں یا اکٹھے آپ کو دیے جا سکتے ہیں دونوں کیسز میں یہ جو صورتحال ہے یہ پیش آئے گی کہ یہ لسٹ آف نمبرس ہے ان میں بتاؤ کہ کوئی ڈپلیکیٹس تو نہیں یا اگر فرض کریں آپ ووٹرس کی مثال ہے کہ ووٹرز آتے ہیں اور اپنا شناختی کارڈ نمبر یا ایسا کوئی نمبر کہتے ہیں کہ یہ میرا نمبر ہے اور آپ یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے یہ پہلے لسٹ میں ان لوگوں کی لسٹ میں جنہوں نے ووٹ ڈال دیا ہے اس میں موجود نہیں ہے یعنی کہ آپ وہ ڈپلیکیٹ تلاش کرنا چاہیں گے یہاں پہ یہ نمبرز جو ہیں یہ شروع میں آپ کے پاس سارے موجود نہیں بلکہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نمبر آپ کو ایک وقت میں ہی دے دیے گئے ہزار دس ہزار یا جتنے مرضی ہوں آپ کو دے دیے گئے اور آپ سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ ان میں کوئی ڈپلیکیٹ تو نہیں اگر ہے تو وہ نمبر بھی بتاؤ اور شاید یہ بھی بتانا پڑ جائے کہ وہ کتنی دفعہ اس لسٹ کے اندر موجود ہے one way of finding compare is to compare each number with all those that پہ میں نے مثال اس طرح دی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ نمبرز ہیں اس تصویر میں میں نے پوائنٹر جو ہے اس وقت نمبر چار پہ رکھا ہوا ہے اور میں اس طرح کاروائی کرتا ہوں میں یہ میتھڈ استعمال کرتا ہوں کہ چار سے پہلے جتنے نمبرز ہیں ان کو میں اسکین کرتا ہوں بالکل شروع والے نمبر یعنی چودہ سے اور وہ اسکین جو ہے میں پوری لسٹ میں چلاتا ہوں اور جہاں جہاں مجھے چار ملتا ہے وہ جگہ میں یاد کر لیتا ہوں یا یہ میں یاد کر لیتا ہوں کہ یہ نمبر چار جو ہے یہ دوبارہ یا اس لسٹ میں موجود ہے اب اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ یہ یہ سلسلہ تو مجھے ہر نمبر کے ساتھ کرنا پڑ جائے گا یعنی میں چودہ جو پہلا نمبر ہے اس کو میں لیتا ہوں اور میں ساری لسٹ کو دیکھتا ہوں کہ چودہ چودہ ایک دفعہ موجود ہے لیکن کہیں دوبارہ تو موجود نہیں پھر اگر یہ ثابت ہوا کہ چودہ موجود نہیں تو پھر میں پندرہ کو لیتا ہوں جو کہ اگلا نمبر ہے اب اس کے ساتھ بھی میں یہی کاروائی کرتا ہوں کہ ساری لسٹ جو ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ پندرہ کہیں موجود نہیں اور اگر یہ نمبر آپ کے پاس بالکل ایسے ہی ہیں اور آپ ذہن میں بس یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی مجھے تو سور اس صورت حال میں یہی ایک طریقہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک نمبر لوں اور ساری لسٹ کو دیکھوں تو یقیناً آپ سوچیں گے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک لاکھ یا دس لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کروڑوں میں نمبر پکڑا دیے تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی جائے گا اور اس میں بہت زیادہ وقت درکار ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ اس کا حل کیا ہے کس طرح میں یہ جواب جو ہے یہ جلدی جلدی سامنے لے کے آؤں یہ بات یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے کہ if the list of numbers is large and is growing this procedure involves a large number of comparison link list code handle the growth but the comparison be large link list ہم نے استعمال ان سچویشن میں کی تھی جہاں پہ ہمیں شروع میں اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کتنا ڈیٹا جو ہے ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا جب ہم اسٹیک بنا رہے تھے اور اگر ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ اسٹیک کتنا بڑا ہوگا تو بجائے ارے استعمال کرنے کے ہم نے لنک لسٹ استعمال کی اب یہ ڈیٹا اسٹرکچر یعنی لنک لسٹ یہاں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر یہ لسٹ آف نمبر جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو شروع میں معلوم نہیں کہ اس کی حد کیا ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ بھئی اس اس, اس کاروائی میں کہ جب یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں میں لنک لسٹ استعمال کرتا ہوں تاکہ میں ہر وقت تیار رہوں اس نمبر کو اپنے لنک لسٹ میں ڈالنے کے لیے یا اپنی ڈیٹا اسٹوریج میں ڈالنے کے لیے اچھا اس سے یہ اسٹوریج کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جتنے نمبرز آئیں گے جب تک میرے کمپیوٹر کی میموری مجھے لنک لسٹ کے نوٹس کے لیے میموری دیتی جائے گی تو میں یہ نمبر اسٹور کرتا رہوں گا اپنی لنک لسٹ میں البتہ لنک لسٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہے تو وہاں پہ پھر وہی مسئلہ کہ اگر میں نے لسٹ کے اندر نمبرز ڈال دیے اور اب میں نے خاص نمبر کو ڈھونڈنا ہے تو میرے پاس کوئی اور حل نہیں کہ میں شروع سے یعنی کہ لسٹ کے پہلے نوٹ سے شروع ہو جاؤں اور لسٹ کے نیکسٹ نوٹس کو فالو نیکسٹ پوائنٹرس کو فالو کرتے ہوئے ڈھونڈتا جاؤں کہ مجھے یہ نمبر جو شروع والا ہے یہ دوبارہ کہیں نظر آتا ہے کہ نہیں یعنی کہ سرچ کے حساب سے یہ لنک لسٹ سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اصل میں ارے سے زیادہ یہ سلو ہو جائے گی کیونکہ یہ پوائنٹرز جو ہیں یہ آپ کو میمری میں اوپر نیچے لے کے جائیں گے آخر یہ میمری کو ڈی ریفرنس کرنا اس میں بھی وقت درکار ہے ارے اس سلسلے میں تیز ہے تو صورتحال یہ بنی کہ لنک لسٹ سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ بھئی ابھی تک سپیڈ نہیں بڑی مجھے وہ جواب جو ہے جلد از جلد چاہیے number of comparisons can be drastically reduced by using a binary tree the tree grows dynamically like the link list اچھا یہاں پہ آپ وہ تجویز آئی کہ لنک لسٹ یا ارے استعمال کر کے جواب تو جلدی نہیں آئے گا ہمیں کوئی اور ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرنا پڑے گا اور تجویز یہ ہے کہ ہم بائنری ٹری استعمال کرتے ہیں جس میں ایک خاصیت یہ تو ضرور موجود ہے کہ یہ ڈائنامکلی بڑھے گا یعنی جس طرح ہماری لنک لسٹ جو ہے اس کا سائز ہم بڑھاتے جاتے تھے اس میں ہم اور نوٹس ڈالتے جاتے تھے جیسے جیسے ہمیں ڈیٹا ملتا تھا یہ صلاحیت بائنری ٹری میں بھی موجود ہوگی the binary tree is built in special way اچھا اس اس سلسلے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک خاص طریقے سے یہ بائنری ٹری بنانا پڑے گا اور یہ طریقہ کار جو ہے ہمارے الگردم کا حصہ بن جائے گا اب ہم نے وہ میتھڈس تو بنا لیے جس سے ہم ٹری کے نوٹس بنا سکتے ہیں ان نوٹس کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں اب یہ کیسے لنک کریں گے کون سا نوٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ لنک ہوگا اور کیوں لنک ہوگا یہ اب باتیں اب ہم اپنے اس الگردم میں ڈسکس کریں گے اور جیسے جیسے یہ الگریدم چلتا جائے گا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ایک بائنری ٹری بھی بنتا جائے گا اس گفتگو کے دوران میں آپ کو وہ خاکے بھی پیش کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹری ہم کیسے بناتے ہیں اچھا تو اب کاروائی کچھ ایسے ہوگی کہ the first number in the list is placed in a node that is designated as the root of the binary tree initially both left and right subtrees of the root are empty we take the next number and compare number placed and the root if it is the same then we have a duplicate اچھا ان باتوں کے بارے میں میں کچھ کہتا چلوں یہاں پہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی ابھی ہمیں اور کچھ کہنا ہوگا البتہ ابھی تک ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لسٹ میں سے پہلا نمبر لیا یعنی وہ نمبر جو ہمیں کسی نے دے دیے یا وہ نمبر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم اس میں سے پہلا نمبر لیتے ہیں اور ہم ایک نوڈ بناتے ہیں اور یہ نوڈ جو ہے یہ تقریباً ویسے ہی ہے امپلیمنٹیشن کے حساب سے جیسے کہ لنک لسٹ کا نوڈ تھا یعنی ہم نے نیو کے ذریعے نوڈ کلاس جو تھی یا نوڈ فیکٹری جو تھی اس سے ایک نوڈ بنوایا اور اس میں ہم نے اپنی کچھ انفارمیشن ڈالی یہاں پہ وہ انفارمیشن کیا ہے یہ انفارمیشن وہ نمبر ہے جو کہ ہم اسٹور کرنا چاہتے ہیں اب چونکہ یہ پہلا نوڈ ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ اس کا جو لیفٹ چائلڈ اور اس کا جو رائٹ right چائلڈ ہے وہ دونوں ہم نل کر دیں گے یعنی اس کے ساتھ ابھی کوئی بھی نوڈ لنک نہیں ہے بلکہ یہ ٹری کے اندر پہلا اور واحد نوڈ ہے اور اس لحاظ سے اس کا نام ہم روٹ رکھ دیں گے یعنی کہ یہ روٹ آف دا ٹری ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلے جو نوڈ آئیں گے وہ پھر اس نوڈ یعنی یہ روٹ نوڈ کے ساتھ کیسے لگنا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ یہ ہوگا کہ ہم ایک نیا نمبر لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نمبر ہمارے ٹری میں موجود ہے کہ نہیں اگر فرض کریں ٹری جو ہے اس میں ایک سنگل نوڈ ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم نے نمبر چودہ رکھا ہے اور اگلا نمبر پندرہ آ گیا تو اس سے پہلے کہ ہم پندرہ کو ٹری میں ڈالیں ہم پہلے اس نوڈ یعنی وہ چودہ والے نوڈ سے پوچھیں گے کہ تمہارے اندر نمبر کون سا ہے اگر اس کے اندر نمبر پندرہ ہو تو یہاں پہ فوراً ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پندرہ جو ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے اگر اس میں پندرہ نہیں ہے تو اب یہ ایک نیا نمبر ہے فی الحال ایک نیا نمبر ہے جو کہ ہم اب اپنے ٹری میں ڈالیں گے اور اس کے ڈالنے کی کاروائی کیا ہوگی یہ دیکھیے کہ we create a new tree node and put the new number in it the new node is made the left child of the root node if the second number is less than the one in the root اور the new node is made the right child of the root if the number is greater than the one in the root یہاں پہ ہم نے کیا کیا اب چونکہ ہمیں پتا چلا کہ یہ جو دوسرا نمبر ہے یہ ٹری میں موجود نہیں تو ہم اس کے لیے ایک نیا نوڈ بنواتے ہیں اس نوڈ میں ہم یہ نیا نمبر ڈال دیتے ہیں اس کے انفو فیلڈ میں اور جہاں تک اس کو لنک کرنے کا تعلق ہے ٹری میں اب دیکھیے کہ یہاں پہ ہم وہ کاروائی نہیں کر رہے جو کہ ہم نے لنک لسٹ میں کی تھی یعنی کہ وہاں پہ ہم نے جو نوڈ موجود تھا اس کا نیکسٹ پوائنٹر جو تھا اس نئے نوڈ کی طرف لگا دیا یہاں پہ ایسے نہیں کیا یہاں پہ ہم نے ایک ٹو وے ڈسیزن لیا کہ جو نیا نمبر ہے وہ روٹ میں جو نمبر ہے یعنی چودہ جو کہ روٹ میں ہے نیا نمبر یعنی پندرہ چودہ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے اگر تو وہ چھوٹا ہے تو یہ نیا نوڈ جو ہے یہ روٹ کا لیفٹ چائلڈ بن جائے گا یہ میں آپ کو تصویری خاکے سے بعد میں ابھی دکھاؤں گا لیکن ذہن میں آپ تصویر بنانی شروع کر لیجئے کہ آپ کے پاس روٹ نوڈ ہے جس میں نمبر چودہ موجود ہے اور پندرہ چونکہ چودہ سے بڑا ہے تو ہم پندرہ والے نوڈ کو روٹ نوڈ کا رائٹ چائلڈ بنا دیں گے یعنی کہ اس کا جو رائٹ لنک ہے اس کو ہم اس نئے نوڈ کی جانب پوائنٹ کر دیں گے اس تصویری خاکے کو آپ دیکھیے یہاں سے اب صورتحال آپ کے سامنے کافی واضح ہو جائے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں نے اس وقت فی الحال صرف ایک نوٹ دکھایا ہے اس دائرے میں جس کے اندر میں نے پہلا نمبر یعنی چودہ ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ ٹری کے اندر کچھ موجود نہیں یعنی کہ یہ واحد نوٹ ہے اور اس لحاظ سے یہ روٹ نوڈ ہے اب آیا پندرہ پندرہ کو میں نے دیکھا کہ یہ چودہ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے یہ ٹو وے ڈسیزن اور اس ڈسیزن کا فیصلہ کیا ہوا کہ پندرہ چودہ سے بڑا ہے تو دیکھیے کہ میں نے کس طرح پندرہ کو چودہ کی دہنی جانب یعنی کہ اس کا رائٹ right چائلڈ بنا دیا اور دیکھیے میں نے اس کو ایک خاص طریقے سے دکھایا بھی ہے اپنے تصویری خاکے میں کہ ایسے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ چودہ کی داہنی جانب ہے اب چونکہ پندرہ لسٹ میں موجود نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ٹری میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اگلا نوڈ آیا یا اگلا نمبر آیا وہ ہے چار چار پہلے میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس جو ٹری اس وقت موجود ہے یعنی دو نوڈز والا ٹری جس میں چودہ اور پندرہ ہیں ان دونوں میں چار تو نہیں موجود اور چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو میں اب اس کو اپنے ٹری میں لگاؤں گا اور دیکھیے کہ میں اس کو کس طرح لگاتا ہوں کہ چار والا جو نوڈ ہے وہ چودہ کا لیفٹ چائلڈ بن جاتا ہے اب چار جو ہے یہ چودہ کا لیفٹ چائلڈ کیوں بنا یہ پندرہ کا لیفٹ چائلڈ کیوں نہیں بنا یہ جو ہے ساری کاروائی یہ ہمارے اس بائنری ٹری بلڈنگ جو ہے جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ایکچولی ایک بائنری سرچ ٹری کہلاتا ہے اس میں جو الگریدم استعمال ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ آپ جب ایک نیا نمبر لیتے ہیں تو آپ روٹ سے شروع کرتے ہیں کہ روٹ کے اندر جو نمبر ہے آیا یہ نیا نمبر اس سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر تو وہ چھوٹا ہے تو وہ روٹ کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس میں جا کے کہیں شامل ہو جائے گا یہاں پہ ابھی دیکھیے کہ روٹ کا لیفٹ سب ٹری تو ابھی موجود نہیں اس لحاظ سے چار جو ہے یہ لیفٹ سب ٹری کا پہلا نوڈ بنے گا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے علاوہ بھی نوڈز ایسے آئے جو کہ چودہ سے چھوٹے ہوں گے تو وہ روٹ نوڈ کی لیفٹ سب ٹری میں جا کے اس سب ٹری کو بڑا بنانا شروع کر دیں گے یعنی کہ وہ ٹری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ جتنے نمبرز آئیں جو لیفٹ ٹری میں جانا چاہتے ہیں یا جائیں گے ان کے لیے شرط ہے کہ وہ چودہ سے چھوٹے ہوں اگر کوئی نمبر چودہ سے بڑا آئے گا تو وہ روٹ کی رائٹ سب ٹری میں چلا جائے گا اور وہاں پہ جا کے اپنی جگہ تلاش کرے گا خیر میں اب یہ باتیں وہ کر رہا ہوں جو کہ بعد میں آپ کو الگریدم میں نظر آئیں گی تو آئیے ہم اس تصویری خاکے کے ذریعے یہ کاروائی مکمل کرتے ہیں کہ یہ ٹری ایسے کیسے بنے گا جیسے جیسے ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں اگلا نمبر ہمارے پاس نو آیا اور اب نو جو ہے آپ روٹ نوٹ سے کمپیئر کریں اس میں دیکھا کہ چودہ موجود ہے نو اور چودہ مختلف ہیں تو ایٹ لیسٹ روٹ والا نمبر جو ہے وہ تو نو نہیں البتہ نو جو ہے وہ چودہ سے چھوٹا ہے اچھا میں میں نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی کہہ دی کہہ دی تھی کہ جتنے نمبرز چودہ سے چھوٹے ہوں گے ان کو میں روٹ کی لیفٹ سب ٹری میں بھیجنا شروع کر دوں گا تو اگر نو پہلے سے اس ٹری میں موجود ہے تو وہ چودہ کے رائٹ سب ٹری میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کوئی ایسا نمبر اس جانب نہیں بھیجا ہوگا اگر نو پہلے آیا ہوگا تو وہ یقیناً چودہ کے لیفٹ سب ٹری میں ہوگا اگر میں ٹری سب ٹری میں اب میں جاتا ہوں اس پوائنٹر کو فالو کرتے ہوئے تو مجھے اگلا نوڈ ملتا ہے چار جو کہ میں نے پہلے لگایا تھا چار کے علاوہ لیفٹ سب ٹری میں کچھ نہیں نو اور چار اگر آپ کمپیئر کریں تو یقیناً وہ مختلف ہیں تو اب میں نو کو لیفٹ سب ٹری میں ڈالوں گا اور دیکھیے کہ اس نے اپنی کون سی جگہ تلاش کی اس جگہ کو دیکھتے ہی آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ میں یہ ترکیب کیا استعمال کر رہا ہوں کہ جب بھی میرے پاس ایک نیا نمبر آتا ہے تو میں روٹ سے شروع ہوتا ہوں اور وہاں پہ میں یہ ٹو وے ڈسیزن لیتا ہوں کہ یہ نمبر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اس میں ایک خیال رہے کہ میں وہ برابری کی باتیں جو ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک نمبر پہلے سے موجود ہے کہ نہیں یعنی کہ آگے آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ایک نمبر کسی نوڈ کے نمبر کے برابر ہو جائے تو وہ فوراً اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے تو یہاں پہ جو کمپیرزن یا یہ جو ٹو وے ڈسیزن ہے وہ فی الحال یہ ہے کہ ایک نوڈ کے اندر جو نمبر ہے وہ میرے اس نئے نمبر سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اب یہ نو جو تھا یہ چودہ سے جب کمپیئر ہوا تو چودہ سے تو چھوٹا ہے تو وہ لیفٹ کی جانب گیا اب جب چار پہ پہنچا تو چار سے وہ بڑا ہے تو چار نے کہا کہ اس کو میری دانی جانب بھیجو کیونکہ چار سے جتنے بڑے نمبرز ہوں گے وہ چار کی رائٹ سب ٹری میں موجود ہوں گے یہ بعد میں آپ کو نظر آئے گا لیکن فی الحال اپنا تصویری خاکہ ذہنی جو ہے اس میں آپ یہ سوچئے کہ اگر چار سے بڑے نمبر اور چودہ سے چھوٹے ہوں گے تو وہ کہاں گئے ہوں گے وہ یقیناً چار کے رائٹ سب ٹری میں جائیں گے اور دیکھیے کہ نو نے کس طرح اپنی جگہ ڈھونڈ کے چار کے ساتھ اپنا لنک بنا لیا یعنی نو جو ہے اب چار والے نوڈ کا رائٹ سب ٹری بن گیا اگلا نمبر سات سات کے ساتھ بھی یہی سارے سلسلہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے ہم روٹ میں دیکھیں گے کہ چودہ جو ہے وہ سات سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے سات چودہ سے چھوٹا ہے تو اس سے فیصلہ یہی یعنی کہ اگر آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں ان دو سڑکوں میں کس جانب جاؤں تو چودہ پہ کھڑے ہو کے یہ فیصلہ آپ کو اس کے لیفٹ سب ٹری کی طرف لے جائے گا لیفٹ پہ آپ جب چلے تو اگلا نوڈ ملا آپ کو چار والا چار اور سات برابر نہیں تو یہاں پہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چار کی لیفٹ سب ٹری میں جاؤں کہ میں رائٹ سب ٹری میں جاؤں اب چونکہ سات چار سے بڑا ہے تو میں چار کے رائٹ سب ٹری میں چلتا ہوں وہ سڑک مجھے لے کے لے چلی اور میں پہنچا نوڈ جہاں پہ نو رکھا ہوا ہے نو جو ہے وہ سات سے بڑا ہے تو اگر سات موجود ہے پہلے سے تو وہ نو کے لیفٹ سب ٹری میں ہوگا لیکن دیکھیے کہ نو کا لیفٹ سب ٹری تو ہے ہی نہیں کیونکہ وہ جب ہم نے بنایا ہے اس وقت کوئی اور نمبر ایسا تھا ہی نہیں تو چونکہ اس کا لیفٹ سب ٹری نل ہے تو ہم اس نئے نوڈ کو اب نو کا لیفٹ چائلڈ بنا دیں گے یا اس کا لیفٹ سب ٹری بن جائے گا آگے چلیے نمبر اٹھارہ آیا اور اب آپ آپ کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ یہ اٹھارہ جو ہے یہ کس طرح اپنا رستہ تلاش کرے گا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ چودہ سے کمپیئر ہوا تو وہ رائٹ سب ٹری کی طرف گیا پندرہ سے کمپیئر ہوا تو پندرہ سے چونکہ اٹھارہ بڑا ہے تو وہ پندرہ کے رائٹ سب ٹری پہ جانے کی کوشش اگر کریں گے بھی تو ہمیں نل پوائنٹر ملے گا جس سے ثابت ہوگا کہ یہ اٹھارہ جو ہے یہ ٹری میں موجود نہیں اور چونکہ یہ موجود نہیں ہم اس کو ٹری میں ڈالیں گے اور کس طرح ڈالیں گے کہ وہ پندرہ کا رائٹ چائلڈ بن جائے گا اس کے بعد نمبر تین آیا تین چودہ سے چھوٹا ہے تو ہم نے چودہ پہ ہی لیفٹ سب ٹری کی جانب گئے اور دیکھیے کہ تین جو ہے وہ چار کا اب لیفٹ نوڈ یا لیفٹ چائلڈ یا لیفٹ سب ٹری بن گیا اس کے بعد آیا پانچ پانچ جو ہے اب چلے گا اور دیکھیے اس نے اپنی جگہ کہاں پہ تلاش کی اور دیکھیے کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ چار کا جو رائٹ نوڈ نو تھا اس کو ہٹا کے میں نے پانچ لگا دیا میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ نمبر جو ہیں اس طرح ہوں کہ اگر روٹ یا کسی نوڈ میں نمبر چار ہے تو اس کی لیفٹ ٹری میں لازمن تین ہو اور اس کے رائٹ نوڈ کے اندر یا رائٹ چائلڈ میں لازمن پانچ ہو ایسا میں نہیں کر رہا بلکہ جو آپ نے دیکھا پانچ جو ہے یہ چودہ سے شروع ہوا تھا چار پہ آیا چار سے چونکہ پانچ بڑا ہے تو نو پہ گیا نو سے چونکہ چھوٹا ہے تو سات پہ گیا سات سے جب کمپیئر ہوا تو سات سے چھوٹا ہے اور یوں وہ سات کا لیفٹ چائلڈ بن گیا اسی طرح نمبر سولہ آیا سولہ جو ہے اب یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کہاں جائے گا تو دیکھیے کہ وہ اٹھارہ کی لیفٹ پہ چلا گیا اور اس کی وجہ کیا کہ سولہ چودہ سے بڑا ہے پندرہ سے بھی بڑا ہے البتہ اٹھارہ سے چھوٹا ہے اس لیے وہ اٹھارہ کا لیفٹ چائلڈ بن گیا اب فائنلی وہ صورتحال آئی جس کی خاطر ہم یہ سارا ساری کاروائی کر رہے ہیں کہ نمبر چار جو ہے اب دوبارہ آیا اب ہم وہی سلسلہ جاری رکھیں گے اب ہم کوئی خاص مختلف کام نہیں کریں گے چار کو ہم نے چودہ سے کمپیئر کیا اب چودہ سے چونکہ چار چھوٹا ہے تو ہم چودہ یعنی کہ جو روٹ نوڈ ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کی جانب چلے اور جو پہلا ہی نوڈ ہمیں ملا وہ ہے چار والا اس سے فوراً ہمیں ثابت ہوگا یا فوراً احساس ہوگا کہ یہ چار تو پہلے سے موجود ہے یعنی کہ یہ تو ڈپلیکیٹ ہے اس لیے ہم یہاں پہ یا تو میسج پرنٹ کر دیں گے یا ہم کسی طریقے سے بتا دیں گے کہ یہ چار جو ہے یہ تو ڈپلیکیٹ ہے اس کے بعد بیس آیا بیس جو ہے وہ اپنی جگہ تلاش کرتا ہوا اٹھارہ کا رائٹ right چائلڈ بن جائے گا اس کے بعد سترہ آیا سترہ بھی اپنا رستہ تلاش کرتا ہوا سولہ کا رائٹ right چائلڈ بن گیا پھر آیا نو اور نو چونکہ چودہ سے چھوٹا ہے تو یہ لیفٹ سب ٹری میں جائے گا اور دیکھیے اس نے اپنی جگہ کہاں پہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی آپ ٹری کو دیکھیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹری کے اندر ہم نے نو تو پہلے سے ڈالا تھا تو اب چودہ سے اگر جب ہم شروع ہوں گے تو ہم چار کی سم جائیں گے کیونکہ نو جو ہے وہ چار سے چھوٹا ہے چار پہ پہنچے تو نو چار سے بڑا ہے اور جیسے ہی ہم چار کی دانی جانب یعنی اس کے رائٹ سب ٹری کی جانب چلیں گے تو اگلا نوڈ ہمیں ملے گا نو والا یعنی نو تو پہلے سے موجود ہے تو یہاں پہ پھر ہم وہی میسج پرنٹ کر دیں گے کہ بھئی یہ نوڈ جو ہے یہ یہ نمبر جو ہے یہ پہلے سے موجود ہے اچھا یہ سلسلہ ہم اس طرح کرتے رہیں گے اور آپ کو اب سامنے صورتحال سامنے نظر آ گئی ہوگی کہ اگر نمبرز یہ آتے جائیں گے تو ہم جتنے یونیک نمبر یعنی کہ جو پہلے سے موجود نہیں وہ تو ہم ٹری میں اس طرح ڈالتے جائیں گے اور یہ ٹری جو ہے یہ بڑا ہوتا جائے گا کبھی لیفٹ سائڈ پہ بڑا ہوگا کبھی رائٹ سائڈ پہ بڑا ہوگا اور یوں بڑا ہوگا کہ ہر نوڈ جو ہے اس کا لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہوں گے اس سے زیادہ فی الحال نہیں ہوں گے چونکہ ہم بائنری ٹری بنا رہے ہیں بائنری سے مراد دو یعنی کہ ہر نوڈ جو ہے اس کے میکسیمم دو نوڈز سب نوڈز یا سب ٹریز ہو سکتے ہیں اور یوں ہمارا یہ ٹری بڑھتا جائے گا اچھا ابھی تک میں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا یعنی کہ ہم نے لنک لسٹ کے بارے میں سوچا تھا وہاں پہ یہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ لنک لسٹ جب بہت بڑی ہو جائے گی تو سرچ جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی اس لیے ہم کوئی اور ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ میں پھر وہی پوائنٹرز ہی فالو کرتا جا رہا ہوں کبھی میں لیفٹ چلا جاتا ہوں کبھی میں رائٹ چلا جاتا ہوں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوا اس کے لیے ہم کچھ میتھمیٹیکل کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سامنے نظر آئے کہ یہ جو چیز ہے یہ میں سی پلس پلس میں کس طرح کروں گا یعنی کہ وہ کوڈ کیا ہوگا جس کے ذریعے میں یہ انسرشن ایٹ لیسٹ کر سکتا ہوں یا یہ جو سرچنگ میں کر رہا ہوں اور اس سرچ کے ساتھ ساتھ میں ٹری جو بناتا ہوں یہ کیسے بنتا ہے تو ہم اس سی کوڈ کو پہلے دیکھتے ہیں اور بعد میں ہم واپس اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ آخر یہ ڈیٹا اسٹرکچر لنک لسٹ کے مقابلے میں بہتر کیوں ہے امپلیمنٹیشن کے حساب سے ابھی تک میری جو میرا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک کلاس بنا لیتا ہوں اور یہ کلاس میری ایک فیکٹری بن جاتی ہے اور وہ یہی یہاں پہ بھی میں نے کیا یعنی کہ میں نے کلاس ٹری نوٹ بنانی شروع کی اور چونکہ اس ٹری کے اندر لازمن نہیں کہ میں صرف انٹیجرز ہی ڈال لوں بعد میں میں کیریکٹر ڈیٹا بھی ڈالنا چاہوں گا یا میں کوئی اور قسم کا ڈیٹا ڈالنا چاہوں گا تو اس لیے میں یہ سی پلس پلس کا ٹیمپلیٹ والا سلسلہ استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ ٹری نوٹ جو ہے یہ کسی قسم کا ڈیٹا اسٹور کرنے کے لائق ہو جائے کلاس ٹری نوڈ کا پبلک پارٹ جس کے اندر سب سے پہلے ٹری نوڈ ہے اور اس کے اندر میں یہ کر رہا ہوں کہ جو آبجیکٹ میں نے بنایا جو جو مجھے ڈیٹا ملے گا یا جس جس فیلڈ کے اندر میں ڈیٹا اسٹور کروں گا وہ میں نل کر دیتا ہوں اس سے پہلے میں ٹری نوڈ جو ہے اس کو میں بنا لیتا ہوں وہ مجھے میموری میں ملے گا اور جب ملے گا تو اس کا آبجیکٹ جو ہے جس کے اندر میں نے وہ ڈیٹا یعنی وہ نمبر پندرہ یا نو یا چار جو اسٹور کرنا ہے اس کے اندر ابھی میں کچھ نہیں ڈالوں گا اس کے بعد میں اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں ان کو بھی نل کر دیتا ہوں یعنی کہ وہ کسی کو پوائنٹ نہیں کریں گے میں ایک دوسرا کنسٹرکٹر بھی رکھ لیتا ہوں جو کہ اگر مجھے آبجیکٹ کی ویلو بھی دی جاتی ہے تو وہ میں اس نئے نوٹ کے اندر ڈال دوں گا دیکھیے کہ میرا جو پہلا کنسٹرکٹر تھا وہ ٹری نوڈ بناتا ہے لیکن اس میں فی الحال ڈیٹا کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد میرے یہ میتھڈس ہیں گیٹ انفو جو کہ ایک نوڈ کے اندر موجود جو آبجیکٹ ہے جو ڈیٹا آئٹم ہے اس کی ویلو ریٹرن کر دیتا ہے جو کہ میں ایک پوائنٹر کے ذریعے واپس بھجوا رہا ہوں میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ میں ڈیٹا جو ہے وہ پوائنٹرس کے ذریعے اسٹور کروں گا سیٹ انفو یہ ایک آبجیکٹ لے کے جو ٹری نوڈ کے اندر آبجیکٹ فیلڈ ہے اس میں اس کو اسٹور کر دیتا ہے یہ آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا کہ ہم جب بھی یہ ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے تو اس کے یہ گیٹ سیٹ میتھڈ ہم ضرور لکھا کریں گے اس کے بعد گیٹ لیفٹ ہے جو کہ ایک نوڈ کا لیفٹ سب ٹری یعنی کہ اس کا لیفٹ چائلڈ جو ہے اس کے لیے پوائنٹر ہمیں واپس بھیج دے گا اور اسی طرح اس کا سیٹ لیفٹ میتھڈ جو ہے ایک نوڈ کا جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ اگر ہمیں دیا جائے تو ہم اس کا لیفٹ سب ٹری اس ٹری کی جانب پوائنٹ کر دیں گے جو کہ ہمیں ایز این آرگیومنٹ بھیجا گیا ہے اسی طرح گیٹ رائٹ right جو کہ رائٹ سب ٹری ہمیں واپس بھیجے گا یعنی کہ اس کا پوائنٹر اور اس کے ساتھ اس کا سیٹ میتھڈ یعنی سیٹ رائٹ right جو کہ ایک نوڈ کو لے کے اس کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ ہمیں ہم اس رائٹ ٹری کے جانے پوائنٹ کر دیں گے جو کہ ہمیں ایز این آرگیومنٹ یعنی کہ سیٹ رائٹ right کو ایز این آرگیومنٹ بھیجا گیا ہے اور فائنلی ایک از لیو میتھڈ ہے جو کہ ایکچولی بولین ہے جو کہ ون یعنی کہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے کہ اگر یہ نوڈ جو ہے اس کا لیفٹ اور رائٹ right ٹری دونوں جو ہیں وہ نل ہیں تو وہ ون ریٹرن کرتا ہے ورنہ زیرو اور آخر میں ہمارے کچھ پرائیویٹ ویریبلس آبجیکٹ پوائنٹر جو کہ اس ڈیٹا آئٹم کو اسٹور کرنے کے لیے اور ٹری نوڈ لیفٹ اور ٹری نوڈ رائٹ لیفٹ اور رائٹ چلڈرن اسٹور کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو لنک لسٹ میں یہ لیفٹ اور رائٹ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ یا تو نیکسٹ ہوتا تھا یا اگر ہم نے ڈبلی لنک لسٹ بنائی تھی تو اس میں پریویس اور نیکسٹ ہوتا تھا اب یہاں پہ ہم نے ٹری نوڈ جو ہے اس کی ایک فیکٹری بنا لی یعنی ہم اس کلاس کے ذریعے جب چاہیں گے ٹری نوڈ بنوا لیں گے اور ان کے یہ جو میتھڈز ہم نے ڈسکس کیے اس نوڈ کے میتھڈز استعمال کر کے اس میں ہم ڈیٹا ڈال سکیں گے ڈیٹا نکال سکیں گے اس کے بعد اس کے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن یا سب ٹریز جو ہیں ان کو ہم یا تو لے سکیں گے یا ہم ان کو سیٹ کر سکیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس لیکچر کے شروع میں میں نے بات کی تھی set parent get parent get brother get left child and get right child یہ وہ میتھڈس تھے جو ہم نے سوچے تھے ایک نوڈ کے لیے اب میں نے سی پلس پلس میں وہ میتھڈس امپلیمنٹ کر لیے ہیں اور یہ میں نے ایک کلاس کی صورت میں ایک فیکٹری بنا لی ہے اور اس فیکٹری کے ذریعے میں اب ٹری نوٹس بنواؤں گا اور ان کو پھر میں آپس میں لنک کر کے اپنے بائنری بن, بناؤں گا یا میں کسی اور کلاس کے ذریعے ان نوٹس کو استعمال کر کے یہ ٹریز کو بنواؤں گا اس ٹری نوڈ کا استعمال ہم ایک چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ ایک مین روٹین پیش کی ہے جس کے اندر ایک ایکس ارے ہے جس کے اندر میں نے کچھ نمبرز ڈال دیے اور یہ نمبرز یقینا نہ پہچان گئے ہوں گے یہ وہی نمبرز ہیں جو ابھی ہم اپنی مثال میں استعمال کر رہے تھے جب ہم یہ ٹری بنا رہے تھے یعنی چودہ پندرہ چار نو سات سے لے کے پانچ تک لیکن آخر میں میں نے ایک مائنس ون ڈال دیا یہ میرا مائنس ون نمبر جو ہے یہ ایک مارکر ہے کہ یہ اصل میں لسٹ کا حصہ نہیں یہ اس کا اینڈ مارکر ہے اس کے بعد دیکھیے کہ میں نے ایک ٹری نوڈ بنوایا جس کا میں نام روٹ رکھ رہا ہوں وہ نیو کے ذریعے میں نے ٹری نوڈ فیکٹری کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ مجھے ایک ٹری نوڈ بنا کے دو اور چونکہ ٹری نوڈ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ استعمال کرتا ہے تو مجھے وہ ٹیمپلیٹ کی ویلیو بھی دینی یعنی کہ ٹائپ پر مجھے دینا پڑ رہا ہے جو کہ انٹ ہے یہ نیو جو ہے یاد رہے کہ یہ فیکٹری کو ایک آرڈر گیا ہے اس فیکٹری یعنی ٹری نوٹ فیکٹری نے مجھے وہ نوٹ بنا کے دیا اور وہ اس کا میں نے وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یعنی کہ جس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں وہ استعمال کر کے اپنا روٹ نوٹ بنوا لیا اور روٹ نوٹ کے سیٹ انفو کو میں نے ارے کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ بھجوایا کہ تم اس کو آبجیکٹ میں اسٹور کر لو یعنی روٹ کے اندر اب چودہ جو ہے وہ چلا گیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ ٹری نوٹ بنا رہے تھے تو کنسٹرکٹر میں ہم آبجیکٹ فیلڈ یا نل سیٹ کر دیتے تھے یا اگر ہمیں وہ دیا گیا ہے تو ہم اس وہ ویلو اس نوڈ میں ڈال دیتے تھے اور ساتھ ہم نے دوسری کاروائی یہ بھی کی تھی کہ اس کا لیفٹ اور رائٹ right جو پوائنٹر دو پوائنٹرز ہیں ان دونوں کو ہم نے نل کر دیا تھا تو اس لحاظ سے جب میں نے فیکٹری کو آرڈر بھیجا تو روٹ نوٹ جو بنا اس کا آبجیکٹ بھی کچھ نہیں رکھتا اور اس کے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن پوائنٹر جو ہیں وہ دونوں نل ہیں تو اس لیے مجھے صرف اب سیٹ انفو کرنا پڑ رہا ہے چونکہ میں اس میں وہ پہلا نمبر جو ہے یعنی چودہ وہ ڈالنا چاہتا ہوں وہ میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے ایک لوپ جو ہے شروع کیا ون سے کیونکہ دیکھیے میں نے جو ارے کا پہلا ایلیمنٹ زیرو پہ جو ہوتا ہے وہ تو میں نے ٹری میں ڈال دیا اور جب تک ایکس سب آئے زیرو سے بڑا ہے میں اس لوپ کے اندر ایک انسرٹ روٹین کال کر رہا ہوں جس کو میں یہ روٹ نوٹ دیتا ہوں اور پھر یہ ایکس آئے یعنی اگلا نمبر آئتھ پوزیشن والا دیتا ہوں کہ اس کو اس ٹری میں ڈال دو ایکس سب آئے گریٹر دین زیرو میں نے کیوں کیا میں نے جب آپ کے سامنے وہ ایکس ارے رکھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کے آخر میں میں نے ایک minus one as a sentinel یعنی کہ ایز اے مارکر میں نے لگایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ نمبرز کی لسٹ ختم ہو گئی یقیناً یہ ڈیٹا جو ہے آپ اس طرح پروگرام میں نہیں ڈالیں گے یہ تو ایک مثال ہے یہ ڈیٹا کسی فائل سے آ سکتا ہے یہ ڈیٹا آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جب ڈیٹا جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیا آپ کی جانب آ رہا ہے تو آپ اس پروگرام میں وہ نمبر ڈالتے جائیں گے اس صورت میں یہ فور لوپ جو ہے اس کے اندر کوئی ریچ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ یا تو وہ کسی فائل سے وہ نمبر پڑھو یا وہ یوزر سے ان پٹ لو اور اگر آپ نے کوئی ونڈوز اپلیکیشن بنا دی تو یہاں پہ کوئی فارم ہوگا جس میں آپ یہ نمبر ڈال رہے ہوں گے لیکن یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نمبر آخر کہاں سے آ رہے ہیں فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں اب آئیں ان سے ہم ٹری بنائیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان نمبرز میں سے کون سے جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہیں میرا انسرٹ پروسیجر جو ہے اس میں دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے میں ایک نیا نوڈ بنواتا ہوں جس کے اندر میں نے جو نئی انفو آئی ہے وہ میں نے ڈال دی ایز این آبجیکٹ اس کے بعد میرے پاس کچھ لوکل پوائنٹرز ہیں پی اور کیو جو کہ میں انیشلائز کرتا ہوں اور یہ دونوں جو ہیں روٹ کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیے میں نے وائل لوپ چلایا اور یہ وائل لوپ اس طرح چلتا ہے کہ اگر یہ جو انفو یعنی کہ یہ جو نیا نمبر ہے اگر آپ نمبر والی مثال سامنے رکھیں تو اگر یہ نمبر جو ہے یہ وہ نوڈ جس پہ پی پوائنٹ کر رہا ہے اس کے برابر نہیں اور کیو جو ہے وہ بھی نل نہیں تو تب میں اس وائل لوپ کے اندر جاتا ہوں اب کیوں کیوں ہے یہ ابھی آپ کے سامنے صورتحال آئے گی البتہ پی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پی کو ہم نے روٹ سے انیشلائز کیا یعنی پی جو ہے وہ روٹ کی جانب پوائنٹ کرے گا تو پہلی دفعہ پی گیٹ انفو جو ہے وہ روٹ کے اندر جو نمبر سٹورڈ ہے وہ نکال کے دے گا جو کہ چودہ ہے اور اگر ہم مثال سامنے رکھیں تو انفو جو ہے وہ پندرہ ہوگا اب چونکہ یہ برابر نہیں اور کیو بھی نل نہیں کیونکہ کیو کو بھی ہم نے روٹ سے انیشلائز کیا تو ہم لوپ کے اندر آئے اور پی پی جو پوائنٹر ہے اس کو ہم نے کیو کی ویلو دے دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیو کو ہم اپڈیٹ کریں گے اور وہ اس طرح کہ اگر یہ نیا نمبر جو ہے یہ جو پی نوڈ کے اندر نمبر ہے یعنی کہ کوئی بھی نوڈ ہمارے سامنے ہے اس نمبر سے چھوٹا ہے تو دیکھیے کیو جو ہے اس کو ہم نے کیا کیا کیو کو ہم نے ویلو دی پی گیٹ لیفٹ یعنی کہ ہم لیفٹ ٹری کی جانب چل پڑیں گے یہ کیو جو پوائنٹر ہے یہ ہمیں لیفٹ سائڈ پہ لے کے جائے گا اگر انفو جو ہے وہ گیٹ انفو یعنی پی نوڈ کے اندر جو نمبر ہے اس سے بڑا ہے تو پھر ہم رائٹ right کی جانب چلے جائیں گے اگر ہم اس لوپ سے باہر آئے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا تو کیو نل ہو گیا یا جو انفو ہمارے پاس ہے وہ کسی نوڈ کے اندر نمبر جو ہے وہ موجود اس کے برابر ہو گیا اگر تو ایسا ہوا تو یہ جو پہلی اف اسٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ info equal get P get info اگر یہ برابر ہیں تو ہم میسج پرنٹ کرتے ہیں کہ اٹمپ ٹو انسرٹ ڈپلیکیٹ یعنی کہ یہ تو ایک یہ نمبر جو ہے یہ تو پہلے سے موجود ہے اور لگے ہاتھوں ہم نے یہ جو نوڈ ایلوکیٹ کیا تھا جس میں اگر یہ نمبر پہلے موجود نہ ہوتا تو ہم اس نوڈ کو لے کے اس میں یہ نمبر ڈال کے اس کو ٹری میں لگا دیتے وہ ہم نوڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ کیوں نہ چیک کیا کہ یہ نمبر جو ہے موجود ہے کہ نہیں اور پھر یہ نوٹ جو ہے ڈیلیٹ کرتے یقیناً ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ قسم کی آپٹمائزیشن یا بہتر ڈیزائن ہوگا واپس آئیے کہ اگر انفو جو ہے وہ موجود نہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفو جو ہے جب ہم اس وائل لوپ سے باہر نکلے تو پی جس نوڈ پہ تھا انفو اس سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اگر تو چھوٹا ہے تو دیکھیے ہم نے کیا کیا کہ پی سیٹ لیفٹ نوڈ یعنی نیا نوڈ جو ہے وہ پی کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ورنہ وہ اس کا رائٹ right چائلڈ بن گیا اب یہ کافی کوڈ تھا اور بہتر یہ ہے کہ ہم فوراً ایک مثال دیکھیں کہ آخر یہ پی اور کیو جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی ان کی ترتیب یعنی کہ وہ کس طرح اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اس وائل لوپ کے اندر اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک تصویری خاکہ بناتے ہیں تو دیکھیے کہ میں اب جو میرا ٹری میری مثال کا تھا اسی کو میں دوبارہ لے کے انسرٹ کو میں ٹریس کروں گا اور شروع والی صورتحال سے نہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ فرض کریں کہ ٹری جو ہے اس میں یہ نوڈز پہلے سے موجود ہیں روٹ پہ چودہ ہے لیفٹ سائڈ پہ تین چار پانچ سات اور نو ہیں اور دانی جانب یعنی کہ رائٹ سب ٹری میں پندرہ اٹھارہ سولہ اور بیس ہیں اور جو نیا نوڈ ہے وہ ہے سترہ یا نیا نمبر جو ہے وہ ہے سترہ جو کہ ہم نے ٹری میں یا تو لگانا ہے یا اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو ہم نے وہ میسج پرنٹ کرنا ہے کہ یہ تو پہلے سے موجود ہے تو اب ٹریس اپنا انسرٹ جو ہے اس کو سامنے رکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی اور کیو جو ہے اس کو ہم روٹ پہ پوائنٹ کرتے ہیں تو دیکھیے میں نے پی اور کیو کو دکھایا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ چودہ والے نوٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد وائل لوپ چلا اور وائل لوپ کی کنڈیشن اگر آپ کو یاد ہو تو میں جو میرا نیا نمبر جو جس کو میں انفو کہتا ہوں اور پی گیٹ انفو جس سے مجھے چودہ ملا ان کو کمپیئر کرتا ہوں اب چونکہ سترہ جو ہے وہ چودہ کے برابر نہیں اس لیے وائل لوپ کی کنڈیشن وہ ٹرو ہوگی کیو بھی نل نہیں تو میں اب کس جانب گیا ایک تو میں نے یہ کیا کہ پی ایکول کیو کیا اور اس کے بعد کیو جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا تو دیکھیے کیو کہاں گیا سترہ چونکہ چودہ سے بڑا ہے تو کیو اگر آپ کو یاد ہو پی گیٹ رائٹ کے برابر ہم سیٹ کر دیتے ہیں اس اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں تو اب پی جو ہے وہ تو پیچھے رہ گیا اور کیو جو ہے وہ پندرہ والے نوٹ پہ چلا گیا اب میں وائل لوپ میں واپس آیا اور پھر میں نے وہی کنڈیشن چیک کی کہ پی اب جہاں پہ ہے کیونکہ یاد ہو کہ پی اور کیو کو میں برابر کر دیتا ہوں اب پی جس نوٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس میں ہے پندرہ اور نیا نمبر میرا ہے سترہ چونکہ پندرہ اور سترہ برابر نہیں تو پھر وہی بات کہ میں کیو کو اپڈیٹ کروں گا اور وہ وہ کس طرح کہ کہ اٹھارہ اٹھارہ پہ چلا گیا کے ساتھ بھی وہی صورت حال جب پی ادھر آئے گا اور پی گیٹ انفو مجھے اٹھارہ دے گا تو اٹھارہ اور سترہ برابر نہیں تو میں کیو کو اپڈیٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھیے کیو جو ہے وہ کس طرح جائے گا اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ اپنے ذہن میں سوچیے کہ یہ کس جانب جائے گا جواب کافی صاف سا ہے چونکہ سترہ اٹھارہ سے چھوٹا ہے اس لیے کیو جو ہے وہ اٹھارہ کے لیفٹ سب ٹری کی جانب گیا اور یہاں پہ وہ اب سولہ والے نوٹ پہ آ کے رک گیا اب پی جو ہے وہ سولہ پہ آیا یہاں پہ پھر سولہ اور سترہ کا کمپیرزن اور سولہ اور سترہ چونکہ برابر نہیں تو میں کیو کو اپ ڈیٹ کروں گا اور دیکھیے کیو کدھر جائے گا اگر آپ کو وہ انسرٹ یاد ہو تو کیو اس صورت میں پی گیٹ رائٹ کی ویلو لے گا لیکن چونکہ پی نوٹ جو ہے اس کا رائٹ چائلڈ نل ہے تو دیکھیے کیو کے ساتھ کیا ہوا کیو ہو گیا نل اور اس کو میں نے اس خاص طریقے سے شو کیا ہے جیسے کہ وہ اگر آپ کو الیکٹریکل انجینئرنگ کا پتا ہو یا سرکٹس کا پتا ہو ہم اس کو گراؤنڈیڈ شو کر رہے ہیں یعنی کہ وہ نل ہو گیا اب جیسے ہی یہ نل ہوا تو آپ کو اگر انسرٹ کی وہ وائل لوپ کنڈیشن یاد ہو اس کے دو حصے تھے ایک انفو کمپیرزن تھا اور دوسرا تھا کہ کیوں جو ہے وہ نل نہیں ہے لیکن اب چونکہ یہ نل ہو گیا تو ہم اس وائل لوپ سے اب باہر آ جائیں گے اور دیکھیے کہ جب ہم باہر آئے تو یہ نمبر جو تھا پورے رستے میں جو روٹ سے شروع ہو کے ہمیں یہ سولہ نوڈ تک لے کے آیا ہے اس رستے پہ کوئی ہمیں ایسا نوڈ نہیں ملا جس میں سترہ پہلے سے موجود ہے اور چونکہ وہ موجود نہیں تو آخر میں کیو جو ہے وہ نل ہوا اور وہاں پہ آ کے ہمارا وائل لوپ رک گیا اب وائل لوپ کے باہر کی کیا کاروائی تھی چونکہ یہ نمبر موجود نہیں تو یہ اب ٹری کے اندر لنک ہو جائے گا اور اس کا کوڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا یاد دہانی کے لیے کہ نیا نوڈ جو ہے وہ میں نے نوڈ فیکٹری سے بنوایا اس میں میں نے سترہ ڈالا یا میں نے کنسٹرکٹر کے ذریعے یا نوڈ سیٹ انفو کے ذریعے میں نے سترہ کو ڈالا اور چونکہ سترہ جو ہے وہ سولہ سے بڑا ہے تو جو اسٹیٹمنٹ میری انسرٹ میں ہے وہ ہے پی سیٹ رائٹ نوڈ یعنی کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ پی جس نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا رائٹ right چائلڈ بن جائے گا اور دیکھیے کہ سترہ نے اپنی جگہ تلاش کر لی اور وہ پی کا رائٹ right چائلڈ بن گیا یہ کاروائی دوسرے نمبرز کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگی اور میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ یہ انسرٹ روٹین جو ہم نے ابھی بنائی ہے اس کو لے کے اور اس ٹری کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے نمبرز کو بھی آپ ہینڈ ایکسیکیوشن کے ذریعے اس ٹری میں ڈالیں اس پریکٹس کے ذریعے آپ کو اس ایلگردم کی سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹری کیسے بنتا ہے یہ لازم ہے کہ آپ کو یہ جو پروسیجر ہے اس کی سمجھ آئے کیونکہ ہم اس پروسیجر کو بار بار استعمال کریں گے اور بلکہ اس کو کمپلیکس طریقوں سے بھی استعمال کریں گے کیونکہ ہمارا ٹری اسٹرکچر جو ہے بعد میں کافی کمپلیکس ہو جائے گا باقی بات رہی شروع والی کہ آخر یہ ٹری ڈیٹا اسٹرکچر بنانے اور اس لسٹ میں یہ نمبرز کو لے کے ٹری میں ڈالنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا انشاءاللہ اس کا جواب ہم اگلے لیکچر میں دیں گے وہاں پہ آپ کے سامنے میں یہ ثابت کروں گا کہ لنک لسٹ جو کہ ایک لینئر اسٹرکچر ہے اس کی بجائے بائنری ٹری استعمال کرنے سے یہ جو معاملہ تھا کہ ہمارے پاس ایک لسٹ آف نمبرس ہے اس میں ڈپلیکیٹس ہیں کہ نہیں یہ جواب حاصل کرنے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی اور جواب بہت جلدی ملے گا یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے تب تک خدا حافظ